حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیڑھی پر کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے بندے کی مدد کی اور اسی اکیلے نے دشمنوں کی تمام جماعتوں کو شکست دی سنو قتل خطا کی صورت میں یعنی کوڑے اور لاٹھی سے مرنے والے کی دیت خون بہا سو اونٹ ہے ان میں سے چالیس حاملہ اٹھنی ہوں گی جن کے پیٹوں میں بچے ہوں سنو دور جاہلیت میں بھی جو چیزیں قابل فخر سمجھی جاتی تھیں اور جاہلیت میں واقع ہونے والے خون وہ سب میرے ان دو قدموں کے نیچے ہیں سوائے کعبہ شریف کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کے منصب کے میں نے ان کے ذمہ داروں کے لیے اسی طرح قائم رکھتا ہوں جس طرح وہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھائیس